Thank you. السلام علیکم students this is doctor Asir Ajmal ہے with lecture 19 of cognitive psychology today we will continue our discussion of pattern recognition pattern recognition کیا ہے کس طرح ہم اپنی زندگی میں ہمارے ماحول میں ہمارے ارد گرد کے سچویشن میں ڈفرینٹ پیٹرنز کو ہم پرسیو کرتے ہیں ہم کس طرح انہیں ریکگنائز کرتے ہیں آبجیکٹس um, کو لوگوں کو چیزوں کو this is what we have been talking about last few so lecture bulk of the lecture was taken up by the gestalt principle of organization and do you recall what principle of organization are کیا آپ کو یاد ہے ٹرائی کریں شاید آپ کو یاد آ جائیں ان میں جو اہم پرنسپلس ہیں one of them is proximity proximity کیا ہوتی ہے قرب چیزوں کا ایک دوسرے کے قریب ہونا تو proximity is one of the things that makes see a thing as a pattern یعنی جب کچھ چیزیں قریب ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے تو وہ ہمیں ایک پیٹرن کے طور پہ نظر آتی ہیں the other important principle of organization is similarity یعنی اگر آپ کو ایک کاغذ پہ بہت سارے سرکلز اور بہت سارے ٹرائنگلز اور بہت سارے اسکوائرس دکھائے جائیں تو آپ سرکلز کو ایک پیٹرن کے طور پہ دیکھیں گے ٹرائنگلز کو ایک اور پیٹرن کے طور پہ دیکھیں گے اور اسکوائرز کو ایک اور پیٹرن کے طور پہ دیکھیں گے so is another principle of organization then good continuation good continuation کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کو اس وقت یہ میز سامنے پڑا ہے یہ نظر آ رہا ہے تو اگر آپ اس میز کو دیکھیں تو یہاں ایک لائن یوں چل رہی ہے آپ کے سامنے یہ ٹھیک ہے اور یہ کرو جو ہے اس کی اگر میں یہاں ہاتھ رکھ لیتا ہوں تو اس کا ایک حصہ تو غائب ہو گیا آپ کی نظر سے ٹھیک ہے یہاں پہ ہاتھ رکھنے سے اس یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے ٹیبل کی اس کا ایک حصہ غائب ہو گیا لیکن چونکہ یہاں پہ وہ ختم ہو رہا ہے پھر میرے ہاتھ کے فوراً بعد شروع ہو رہا ہے آپ اس پوری ٹیبل کو پرسیو کریں گے you will think that the entire table exist انہیں آپ دو مختلف چیزوں کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے گڈ کنٹینویشن اس کو کہتے ہیں ایک چیز جو ایک طرف سے چل رہی ہے دوسری طرف سے شروع ہو رہی ہے اور ان دونوں کے درمیان لگ رہا ہے کہ ایک ہے so that is another very important principle then is closure closure میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جیسے آپ کو کوئی ادھوری چیز دکھائی جائے تو ہمارا ذہن اسے خود بخود مکمل کر لیتا آپ اسے خود بخود کمپلیٹ کر لیتے ہیں کلوز کر دیتے ہیں گیپ کو اسی طرح another principle was good form یعنی اگر ایک چیز کی فارم جو ہے تھوڑی سی ڈسٹارٹیڈ ہے تو آپ اسے خود ہی ٹھیک فارم دے دیتے ہیں پوری فارم دے دیتے ہیں and the last form that be discussed was symmetry یعنی اگر دائیں طرف بھی وہی چیز ہے اور بائیں طرف بھی وہی چیز ہے تو وہ دونوں چیزوں کو ایک پیٹرن کا حصہ سمجھا جائے گا so that was one overview of principle of organization اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے میں ایک سلائڈ پھر سے آپ کو دکھانا چاہوں گا اس میں اپراکی کی مثال ہے ٹاپ لیفٹ پہ جس میں بہت سارے سرکل ہیں ایکچولی آٹھ سرکلس ہیں اور یہ آٹھ میں سے تین تین کے دو پیٹرنز ہیں اور دو سرکلس کا ایک پیٹرن ہے تو یہ تینوں جو ہیں پیٹرنس آپ کو الگ نظر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ سرکلس آپس میں قریب ہیں اور اس وجہ سے وہ ایک پیٹرن کا حصہ نظر آ رہے ہیں پھر جو دوسری شیپ ہے ہے فگر وہ ٹاپ مڈل میں ہے اور اس میں ٹائٹل ہے سملیرٹی تو triangle pattern circles are seen as another pattern closure کی مثال ہے جس میں ایک سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ ادھورا ہے اور آپ کا ذہن جو ہے خود بخود کمپلیٹ کر لیتا ہے اور اسے ایک سرکل کے طور پہ آپ کو دکھاتا ہے دین دیر از کنٹینیوٹی کنٹینیوٹی کی مثال جو ہے وہ باٹم لیفٹ میں ہے جس میں اسکوئرز جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ بھی ہیں اور رائٹ سائڈ پہ بھی ہیں اسی طرح سرکلز جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ بھی ہیں اور رائٹ سائڈ پہ بھی ہیں لیکن سرکلز کی ایک لائن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے even though it is interrupted by a line of squares تو یہ ہے کانٹینیوٹی یا گڈ کانٹینویشن جسے ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد تین مثالیں ہیں رائٹ سائڈ پہ باٹم میں وہ ہے سیمیٹری یعنی جو شکل رائٹ پہ ہے وہی لیفٹ پہ ہے یا جو شکل اوپر ہے وہی نیچے ہے so it can be both kind you know symmetry can be of many kind لیکن یہ جو تین مثالیں ہیں یہ سیمیٹریکل شیپس کی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ایک آبجیکٹ لگتا ہے یہ ایک پیٹرن لگتا ہے اور ایک مثال جو ہم نے اس میں دی تھی ایک اور وہ ہے figure and ground principle figure کون سی ہے اور گراؤنڈ کون سی ہے اس کے لیے ہم نے آپ کو کوئن الیزبتھ کا واز دکھایا تھا سلور جبلی واز تو اس میں جو اہم الوژن سی ایک آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ واز پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں تو ڈارک کلر کی آپ کو بیک گراؤنڈ پیچھے نظر آتی ہے لیکن اگر آپ اس ڈارک بیک گراؤنڈ پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو دو انسانی چہرے نظر آتے ہیں تو پھر یہ دو انسانی چہرے جو ہیں یہ فگر بن جاتے ہیں اور جو واز ہے itself that the background so it's not that anybody is playing any tricks on us یہ کوئی ٹرکس نہیں ہے ہماری قدرتی جو ایک انکلینیشن ہے وہ یہی ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم بیک گراؤنڈ تصور کرتے ہیں کچھ چیزوں کو فگر وہ چیز جسے ہم اٹینشن دیتے ہیں تو پامر کا 1977 کا ایکسپیریمنٹ جسٹ ٹو سی کہ کیا ہم گسٹالٹ پرنسپلس کے حساب سے چیزوں کو سیگمنٹ کرتے ہیں بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر انہیں پٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تو پامر نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس میں اس نے جو لیفٹ سائڈ پہ فگر ہے اے وہ پہلے دکھائی تھی اور اس کے بعد سبجیکٹس کو بی سی ڈی یا ای e شیپس دکھائی گئی تھی اور بی اور سی شیپس جو ہیں سبجیکٹس نے زیادہ ایزیلی ریکگنائز کی تھیں ایز پارٹس آف اے جبکہ ڈی اور ای e کو نہیں کیا تھا دس واز کنسٹینٹ وامرشن کیونکہ پامر کی پروڈکشن بیسکلی یہ تھی کہ سبجیکٹس کو ایک ٹرائنگل اور ایک ڈسٹورٹیڈ لیٹر این نظر آئے گا اور چونکہ سبجیکٹس نے اسی میں اس کو گروپ کیا تھا انہی پارٹس میں فگر اے کو تو اس لیے ڈی اور ای e جو ہیں ان کو دیکھنا ان کو ریکگنائز کرنا as part of pattern a was more difficult for تو اس کے بعد ہم نے بات کی تھی آبجیکٹ پرسپشن کے لیے ڈیوڈ مار کی اور David Marr and Nishihara study of 1978 where they propose that familiar objects can be seen as configuration of simple pipe-like components اور اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی تو اب ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں بات ایک دفعہ پھر کہ جو ہماری ہماری پرسپشن ہے آف تھنگس ہماری پرسپشن ہے آف آبجیکٹس ہماری پرسپشن ہے آف لونگ بینگس وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ مختلف فیچرز سے مل کے بنتی ہے اور وہ فیچرز جو ہیں وہ مار نے پروپوز کیا تھا اور نشہارا نے کہ یہ سلنڈرز کی یا پائپس کی شکل میں ہم بنا سکتے ہیں تو اگر آپ اس سلائیڈ کو اور سے دیکھیں ایک دفعہ پھر تو آپ کو نظر کیا آئے گا یہاں پہ کہ آپ کو ایک انسان کا تھری ڈائمینشنل ماڈل دکھایا جا رہا ہے ٹاپ پہ اس کے بازو کا ماڈل دکھایا جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ کا ماڈل دکھایا جا رہا ہے اور باٹم میں کیا ہے کہ ایک چوپائے کا ماڈل ہے ایک انسان کا ماڈل ہے اور پھر ایک پرندے کا ماڈل ہے اور ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ لمب کا یعنی ہمارے بازو یا ٹانگ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں دو پائپس تو بیسک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جناب and I not making this up اگر آپ سوچیں کہ آپ خود دیکھیں تو کیا آپ کو یہاں پہ ایک جانور ایک انسان اور پرندے کی شکل نظر آ رہی ہے یا نہیں اور اگر آ رہی ہے if you can make out کہ ہاں جی اس کے پیچھے کوئی بیسس ہے تو the idea that Marr and are represented کہ these may be the basic features recognition so ultimately 1987 proposed a theory جس میں انہوں نے کہا کہ جناب پیٹرن ریکگنیشن جو ہے اس کی تین سٹیجز ہیں اچھا اب اس سے پہلے کہ میں ان تین سٹیجز کی ڈیٹیل میں بات کروں let's look at what's happening ہم یہ بات مان رہے ہیں کہ جناب کچھ نہ کچھ کمپوننٹ ضرور ہوتے ہیں چاہے وہ پائپ لائک ہوں یا وہ کسی اور شیپ ضروری نہیں کہ ہر چیز پائپ کو جوڑ کے بنائی جائے ون ماڈل ٹھیک ہے نا تو اس ماڈل کو صرف یہ ماڈل کافی نہیں ہے ہمارے پیٹرن ریکگنیشن کو سمجھنے کے لیے اس پروسیس کو یہ ہوتا کیسے ہے process how do we first recognize these different pipes اور shapes then how do we them together what is the principle of organization behind تو تو مین نے تین اسٹیجز سجیسٹ کی ویٹامن set the the are three stages in recognition of an object as a configuration of simpler components یعنی یہ جو پائپس ہیں یا یہ جو سمپلر کمپونیٹس ہیں ان کی جو آرگنائزیشن ہے ان کی جو کانفیگریشن ہے اس کو کٹھا کر کے ایک آبجیکٹ کے ذریعے ایک آبجیکٹ کے طور پہ پرسیو کرنے کی جو ہے وہ تھری اسٹیجز ہیں first is segment sub objects second is classifying the category of each sub object and third one is recognition as a pattern made of sub objects تو بیسکلی کیا سیگمنٹ سب آبجیکٹس کیا ہوئی سیگمنٹ سب آبجیکٹس یہ ہوئی کہ آپ نے ایک ہی چیز کو لیا اور اس کے پھر سب آبجیکٹس ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں اس میں اسے اسپلٹ کر دیا پھر ہر پارٹ جو آپ نے اس میں اسپلٹ کیا ہے اس کو کلاسیفائی کیا اس کو کیٹیگرائز کیا اور تیسرا کہ recognition as a pattern made of sub objects یعنی ان سب آبجیکٹس کی جو کلاسیفکیشن ہو چکی تو پھر ان کی کانفیگریشن کو ریکگنائز کیا as one object made up of these different sub objects تو یہاں تک تو ہم نے بات کر لی تھی in the previous lecture now let study this model the Biederman model in some detail first edge segmentation کیا ہے سیگمنٹیشن کا مطلب ہے چیزوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ٹھیک ہے ڈویژن جیسے ہوتی لیکن ڈویژن کا بہت سے جنرل مطلب ہے ہم تقسیم بھی کہتے ہیں segmentation means dividing something into its component parts اس کے جو ڈفرینٹ ٹکڑے ہیں ان میں اسے بانٹنا تو سب آبجیکٹس جو ہیں ان میں سیگمنٹ کر دیا جاتا ہے کسی بھی آبجیکٹ کو اور سب آبجیکٹ سے کیا مراد ہے یعنی جیسے انسان ہے تو اس کے سب آبجیکٹس کیا ہوں گے اس کی باڈی کے ڈفرینٹ لمس ٹورسو نیک دا ہیڈ دا فیس اور پھر ہر پارٹ کو مزید سیگمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے آپ کو یاد کرایا تھا ڈیوڈ مارک کا ہی کام ایج اینڈ بار ڈیٹیکٹر کے بارے میں کہ کس طرح جو ہے ہمارے دماغ میں ایسے سیلس کے کمبینیشنز ہوتے ہیں نیورونس کے کمبینیشنز ہوتے ہیں جو آبجیکٹس کی ایجز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کی جو باڈی ہے مین باڈی اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں so that is the function perform by edge and bar detector اور Hoffman and Richards nineteen eighty five suggested that gestalt principle can be use to segment and outline representation of an object into sub objects اچھا تو بیسکلی آئیڈیا یہ ہے to explain it in simple word that in order to see something, in order to recognize a pattern, what we do is we look at the sub-objects as if they were features. ٹھیک ہے جس طرح ہم فیچرز کو پٹ ٹوگیدر کر کے لیٹرز بناتے ہیں جس طرح ہم ساؤنڈ کے فیچرز کو سن کے ساؤنڈ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اسی طرح سے سب آبجیکٹس کو ریکگنائز کر کے ہم پیٹرن بناتے ہیں اور سب آبجیکٹ کی ریکگنیشن میں جو امپورٹنٹ پرنسپل ہے وہ گسٹالٹ کا پرنسپل ہے where we look at things like similarity proximity good continuation closure and that is what we use for segmentation segmentation and categorize Biederman nineteen eighty 1987 was classification second stage جو ہے وہ ہے کلاسفکیشن آف سب آبجیکٹس اب آپ یاد کریں کہ مار کا جو میں نے آپ کو سلائڈ دکھائی تھی پچھلے لیکچر میں اور آج ریکیپ میں بھی آپ نے دیکھی ہے اس میں انہوں نے پائپس بنائے ہوئے نا بہت سارے ایک سلینڈر ٹائپ پائپ ہے اور اسی میں سب کچھ آپ کو بنا دیا انہوں نے جانور بھی بنا دیے انسان بھی بنا دیے پرندے بھی بنا دیے بیڈ میں جناب صرف پائپس نہیں ہے اور بہت طرح کی شیپس ہیں in fact has suggested thirty six basic categories of sub objects ٹھیک ہے آبجیکٹس کی تھرٹی سکس کیٹیگریز نہیں ہے آبجیکٹس تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں billions and billions of objects exist in this world ٹھیک ہے نا this universe we perceive is video main سیگ made up of thirty six basic categories of sub objects یعنی ان سکس کیٹیگریز کو ملا کے ان 36 سکس کیٹیگریز کے آبجیکٹس کو ملا کے تو پیٹرنس بنتے ہیں نا again I would like to take you back to the concept of letter detection letter recognition جب آپ کو لیٹر اے دکھایا جاتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا لیٹر اے کو کیسے ویژل سسٹم ہم نے پرپوز کیا تھا ڈیٹیکٹ کرتا پہلے ہم نے کہا کہ جناب لیٹر اے کے لیے کوئی ایگزیکٹ ٹیمپلیٹ ہمارے دماغ میں موجود نہیں ہے اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک لیٹر اے کا ٹیمپلیٹ موجود نہیں ہے کیونکہ لیٹر اے جو ہے وہ بہت سی ویریشن ہمارے سامنے آ سکتا ہے وہ ہیلویٹیکا فونٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور ٹائمز نیو رومن فونٹ میں بھی ہو سکتا ہے وہ اٹیلکس میں بھی ہو سکتا ہے وہ بولڈ میں بھی ہو سکتا ہے وہ لارج بھی ہو سکتا ہے اور اسمال بھی ہو سکتا ہے سو so, لیٹر اے کا ٹیمپلیٹ ہمارے ذہن میں نہیں ہے ہمارے ذہن میں جو موجود ہے وہ فیچرز ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو فیچرز ہیں وہ کیا ہے انگلش الفابیٹ کے لیے we suggest that we have horizontal line vertical line an oblique line and curve تو جب اگر ان چار فیچرز کی بیسس پہ سارے لیٹرز کو ریکگناز کر سکتے ہیں یعنی ڈی فرض کریں لیٹر ڈی لے لیں ہر دفعہ میں اے ایل کی مثال دیتا ہوں تو لیٹر ڈی لے لیں آپ تو لیٹر ڈی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے پاس ورٹیکل لائن ہے اور ایک کرو ہے اور ان دونوں کو آپ نے جوڑا تو جب آپ کے ذہن نے اس کے پاس ایک ورٹیکل لائن کا ٹیمپلیٹ موجود ہے اور ایک کرو کا ٹیمپلیٹ موجود ہے تو اس نے ان دونوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جناب یہ تو ڈی ہے so this is how letter recognition takes place تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرح جس طرح چار فیچر سے ملا کے ہم 26 سکس لیٹر الفابیٹ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ریکگنائز کر سکتے ہیں اسی طرح 36 six basic categories of sub objects کو ملا کے جو ہمارے ماحول میں جتنے بھی آبجیکٹس ہیں بینگز ہیں آل سارٹس آف تھنگز ہیں we can recognize them based on these 36 six basic categories of sub objects اب ان سب آبجیکٹس کو بیڈ نے نام دیا ہے جی آنس کا ٹھیک ہے G E O N S G S this you will find in your lecture notes as well but G S is actually a short version of the name geometric metric ٹھیک ہے اچھا آئن کیا ہوتا ہے آئن ایکچولی کیمسٹری سے انہوں نے کانسیپٹ لیا جس میں کہ کوئی بھی مالیکول بنانے کے لیے ایک لکوڈ میں اگر آپ کسی چیز کو ڈیزالو کر دیں تو اس کے بیسک جو کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے جو بیسک کنسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں ان کو آئن کہا جاتا ہے so it's like a basic particle with a charge on it تو چونکہ اس پہ چارج ہوتا ہے اس لیے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ مل کے ایک چیز کو بناتا ہے so it's like a constituent particle of something. So geons actually means a geometric ion geometric یعنی ایک ایسی جیومیٹرک شیپ جو کہ بذات خود اس کی کوئی جو ہے اہمیت ہو یا نہ ہو لیکن as a sub object of a pattern as a sub category of a solid اور as a feature of a whole it is important تو ایک ایسا پیس ہے ایک ایسا فیچر ہے جی آن جو ہے جس کے ذریعے جس کو ملا کے جن کو یہ 36 سکس بیسک ٹائپ کے جی آنز ہیں ان کو ملانے سے ہمارے ارد گرد کے ماحول کی زیادہ تر شیپس جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں تو بیڈو مین نے جو ان کی کانٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کمپیوٹر ماڈلس جنریٹ کیے بیسڈ آن مارز ورک وہ یہ تھا کہ انہوں نے صرف پائپس اور سلینڈرز تک اسے محدود نہیں رکھا بلکہ انہوں نے سجیسٹ کیا کافی محنت کے بعد کافی ریسرچ کے بعد اور کافی کمپیوٹر ماڈلز ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ دے مے میں six basic categories of these geons اور sub objects let's look at some examples of geons on the left side of the slide and objects on the right side of the slide اب let's look at telephone telephone جو ہے وہ آبجیکٹس کی جو سائڈ ہے رائٹ سائڈ ہے سلائڈ کی اس میں آپ کو ٹیلیفون جو ہے وہ ٹاپ لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے اب ٹاپ لیفٹ پہ جو ٹیلی فون آپ کو نظر آ رہا ہے وہ انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے بیڈ مین نے کہ یہ تین جیونز کو ملا کے بنا ہے let's look at those three geons in the left side of the slide تو look at, first of all number one telephone پہ ٹیلیفون کے جو آبجیکٹ کی انہوں نے شکل بنائی ہے اس میں نیچے لکھا ہوا نمبر ون تو نمبر ون جی جو ہے لیفٹ سائڈ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے ایک آلموسٹ کونیکل سی شیپ ہے جیسے پیرامڈ ہوتا ہے لیکن اوپر سے ٹاپ کٹی ہوئی ہے اس کی پیرامڈ کی طرح اوپر چونچ نہیں ہے نوک نہیں ہے تو یہ جو ہے conical conical shape shape type جو ہے اس کو انہوں نے جی آن ون کہا ٹھیک ہے نا اینڈ میں آپ کو سارے 36 تو یہاں پہ نہیں دکھا سکتا لیکن I'm showing you five of those تو نمبر ون جی آن جو ہے وہ ٹیلیفون کا جو بیس ہے اس ٹیلیفون کا وہ نمبر ون جی آن سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے پھر جو ٹیلیفون کا سینٹر میں ڈائل ہے اس کے اس کو انہوں نے جی آن نمبر تھری سے شو کیا تو اینی سرکولر سلینڈریکل اور circle like shape three dimension میں چاہے وہ دیکھے نا اب یہاں پہ جو جیون انہوں نے دکھایا ہے نمبر تھری یہ کافی لمبا سا سلینڈر ہے لیکن جو ٹیلیفون کا ڈائل ہے وہ تو اٹس آلموسٹ فلٹ تو ڈائمینشن چینج ہو سکتی ہیں اس کی لمبائی چوڑائی چینج ہو سکتی ہے لیکن بیسک جی آن جو ہے وہ وہی رہتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جی آن نمبر تھری جو ہے وہ اس ٹیلیفون سیٹ کے سینٹر میں موجود ہے تو جی جو ہے جو اوپر ہینڈ سیٹ کو شو کر رہا ہے ٹیلیفون ریسیور کے وہ that is actually pipe like shape اور وہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ جو سلائڈ کا حصہ ہے جی کا اس میں باٹم پہ نظر آ رہا سو آئی ہوپ دس از کلیئر کہ وہ ان پانچ جیون سے مختلف آبجیکٹس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے نا let's look at the torch which is top right in the object slide اب یہ جو ٹارچ ہے اس میں دیکھیں کہ انہوں نے جی آن تھری کو ریپیٹ کیا تو ٹارچ کا جو فرنٹ کا حصہ ہے وہ جی آن تھری پھر وہی جی آن تھری جو سلینڈر کی طرح کا ہے وہ ذرا چوڑا ہے اور چھوٹا ہے یعنی لمبائی میں کم ہے لیکن چوڑائی میں زیادہ ہے اور اس کے پیچھے جو ٹارچ کا ہینڈل ہے وہ بھی جی آن تھری ہے لیکن اس کی ڈائمینشن تھوڑی سی چینج کر دی گئی ہے اب یہ چوڑائی میں کم ہے لیکن لمبائی میں زیادہ ہے تو ان دونوں کو ملا کے آپ کے پاس ٹارچ کا ہینڈل اور اس کا جو آگے لائٹ پیس ہے یہ دونوں بن جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو بٹن ہے وہ جیون نمبر ٹو جو کہ جو جیونز والا سلائڈ کا حصہ ہے لیفٹ سائڈ پہ اس میں رائٹ پہ ہے so that is actually three dimensional shape extension of a cube تو وہ جو بٹن ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس کی چھوٹی فارم ہے اس جیون کی تو ڈائمینشنز جو ہیں سائزز جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں شیپس تھوڑی بہت ڈسٹارٹ ہو سکتی ہیں زیادہ نہیں اور اس تھوڑی بہت ڈسٹورشن کے بعد ٹارچ جو ہے وہ اسے ہم ریکگنائز کر سکیں گے as made up of those three G now to explain it further let's look at the example of the cup ٹھیک ہے انہوں نے ایک کپ یا مگ کی شیپ جو ہے وہ آپ کو دکھائی ہے اس کے بعد it's in the middle left of the object part of the slide اور اس میں کیا ہے کہ جو اس مگ کا جو بیسک کپ والا حصہ ہے جس میں سے ہم پانی پیتے ہیں جو کنٹینر ہے وہ انہوں نے پھر جی آن نمبر تھری سے شو کیا یعنی ایک سلینڈر کی شیپ کی ایک چیز اور اس کا جو ہینڈل ہے یو گیسٹ اٹ رائٹ اس کا جو ہینڈل ہے دیٹ از جیون نمبر فائیو جو کہ ایک پائپ کی شکل کا ہے اب یہ بڑا پائپ تو نہیں ہے چھوٹا کر دیا لیکن جیسے میں نے کہا کہ size here does not matter it is the shape of the geon which is important let's look at it further we have something resembles a briefcase اور اے سوٹ کیس اور ایک یہ جو ہم اسے کہہ سکتے ہیں بستہ سا ہے اور اس بستے کو اگر ہم دیکھیں تو again main body of the bag is shown by geon two یعنی جو جی آن ٹو آپ کو ٹاپ رائٹ ہینڈ میں نظر آ رہا ہے اور then what we've is geon five once again وہی جو مگ کا ہینڈل ہے وہی اب بریف کے اس کا بھی ہینڈل ہے it's a pipe like structure that depict the handle of the case تو ان دونوں کیسز میں جو ہینڈل ہے وہ اس پائپ ٹائپ اسٹرکچر سے جو کہ جی آن فائیو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس سے بنا now we look at the bucket یا بالٹی جو ہے that is at the bottom left of the objects part of the slide تو آبجیکٹس میں آپ دیکھیں کہ اب اگر آپ مگ اور بکٹ جو ہیں وہ اوپر نیچے ہیں ایک دوسرے کے اور اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک کو ہم مگ کہہ رہے ہیں دوسرے کو ہم بکٹ کہہ رہے ہیں حالانکہ دونوں کا سائز اس سلائڈ میں ایک ہی ہے اور اس کی وجہ بیسکلی یہی ہے وجہ بیسکلی یہی ہے کہ جہاں پہ جو اس کی آرگنائزیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے جی آنس کی مگ کے مگ کے اندر جو ہے وہ جی آن فائیو ایک سائڈ پہ بنا ہوا جبکہ بکٹ میں اسی جی آن تھری کے اوپر پائپ بنا ہوا ہے یا جی آن فائیو لگا ہوا تو صرف اوپر لگانے سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ مگ کی تصویر نہیں ہے اس سے ہم چائے نہیں پی سکتے یہ پروبیبلی ایک بالٹی ہے یا بکٹ ہے which we can use to carry water so this is an interesting phenomenon because اگر آپ سوچیں تو دو چیزیں جو ہیں ان کی ایک ہی سلائیڈ میں تصاویر موجود ہیں ایک ہی سائز میں تصاویر موجود ہیں لیکن صرف ایک جی آن کو ادھر سے ادھر کرنے کی وجہ سے وہ ہمیں ایک ڈفرنٹ آبجیکٹ لگ رہا ہے گو کہ ہمارا ایکسپیرئنس جو ہے ان دونوں آبجیکٹس کے سائز کا بہت ڈفرینٹ ہے so once again I want to emphasize size does not matter at least this part of cognitive psychology and then finally on the right bottom of the object slide we have the lamp اور لیمپ میں کیا ہے geon three and geon four geon four جو ہے وہ اس سلائڈ میں پہلی دفعہ استعمال ہوا ہے اور جی آن تھری تو وہی سلینڈر ہے جو باٹم پہ ہے جو کہ بکٹ میں بھی آیا ہے جو کہ مگ میں بھی آیا ہے جو کہ ٹارچ میں دو دفعہ آیا ہے اور ٹیلیفون سیٹ میں بھی آیا ہے ہیئر اٹ از دا بیس کے ساتھ جو اسٹینڈ ہے لیمپ کا اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور جو اوپر شیڈ ہے لیمپ کا that is being represent by geon four which is the right middle shape in the G slide so if you think about it what we have done so far is segment the objects into sub objects then what we have done is we have classified یہ سیکنڈ اسٹیج جو ہے جس کی بی ڈیمین بات کرتا ہے اس کو اس کی ہم نے آپ کو ڈسکرپشن دی ہے سیکنڈ اسٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ آبجیکٹ کے جو سب آبجیکٹس ہیں ان کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے تو ہمارا ذہن جو ہے ہمارا دماغ جو ہے وہ بھی کچھ اس قسم کا کام کر رہا ہے کہ اس کے پاس چھتیس I'm not seeing this Biederman is seeing this Biederman is کہ ہمارے ذہن میں چھتیس ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں سب آبجیکٹس کی اور جس لیے جب ہم بھی کوئی آبجیکٹ دیکھتے ہیں ہم اسے سیگمنٹ کرتے ہیں into sub objects made up of these thirty six different categories then we decide کہ یہ جو سیگمنٹس ہیں یہ کون کون سی کیٹیگری کو بلونگ کر I invite you to do a experiment around you آپ یوں کیجئے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کی طرف دیکھیے اور اس میں کوئی آبجیکٹ سلیکٹ کیجئے کوئی سا بھی object and try to decide what geons is it made of ٹھیک ہے یہ کوشش کیجئے کہ آپ ان پانچ جیونس کے جو ہم نے آپ کو دکھائے ہم نے آپ کو پورے چھتیس نہیں دکھانے ان پانچ جیونس میں سے کن کن کا استعمال کر سکتے ہیں اس آبجیکٹ کو ریکگنائز کرنے کے لیے جو آپ کے پاس پڑا ہے وہ میز ہو سکتی ہے کرسی ہو سکتی ہے کوئی کتاب ہو سکتی ہے مثلا فرض کریں کتاب ہے تو میں فورن کہوں گا جناب آپ جیون ٹو کو استعمال کیجئے اور فورن آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں کتاب پہ آ, اگر گھڑی ہے کلاک ہے تو میں کہوں گا کہ آپ جی آن تھری لیجیے اور اسے آپ کو تھوڑا شرنک کرنا پڑے گا اس کی سرکولر سائڈ جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہو جائے گی لیکن آپ اسے جی آن تھری سے ایکسپلین کر سکتے اور کچھ so they can be many other object I want you to do it's your task ٹھیک ہے take a few minutes look around you and see how many objects you can come up with that fit these geons as sub objects ٹھیک ہے تو یہ ہوئی second stage of Biederman's stages of recognition of a pattern اور تھرڈ اسٹیج کیا ہے which is where you put all this information together and you recognize an object as a configuration made up of sub objects تو I would like to stress the point this is something that Biederman says that recognizing an object is like recognizing a letter. The sub objects become the features. تو یہ سب آبجیکٹس جو ہیں یا جیونس جو ہیں دے بیکم دا فیچرز تو جیسے لیٹرز کے کمپوننٹس فیچرز ہیں آبجیکٹس کے کمپوننٹس جیونس ہیں یا سب آبجیکٹس ہیں then minor details and variations don't matter this is the most important thing کہ پیٹرن ریکگنیشن کے لیے minor detail and variation don't matter اگر مائنر ڈیٹیلز اور ویریشن میٹر کرتی تو لوگ کبھی ایک آبجیکٹ کو دوبارہ ریکگنائز نہ کر سکتا آپ نے یہ مقولہ شاید سنا ہو one never steps in the same river twice یعنی آپ ایک ہی دریا میں دو دفعہ قدم نہیں رکھتے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے دریا میں پہلی دفعہ قدم رکھا اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے نکلے تو اس وقت بہت سا پانی بہ چکا تھا اور جب آپ نے دوبارہ وہاں قدم رکھا تو اب وہ نیا پانی ہے وہ پرانا پانی نہیں ہے وہ دریا تبدیل ہو چکا ہے everything around is is in state of flux is in a state of change everything around us is constantly changing. Okay? How do we then recognize things, recognize objects, recognize people after the passage of time, after a passage of time that makes them change? How do we recognize them as the same thing, as the same object, as the same person? Well, the answer is simple. What we remember what we encode, what we see, and what we recognize is not the minor details, but the general configuration of sub-objects, is the general configuration of features, is the general configuration of outlines of those shapes. This is an important point, and we'll come back to it. And edges are more important than texture to define جی اب ایک جی ہے جیسے let's go back to the geon slide اب جی آن ون کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا سرفیس ہو سکتا ہے کھردرا ہو اس کا سرفیس ہو سکتا ہے اسموتھ ہو اس کا سرفیس ہو سکتا ہے شائنی ہو اس کا سرفیس ہو سکتا ہے ڈل ہو and now happens when that happens Do we see that as a different geon? Biedemann says that is not the case. What is important is the edge, is the outline, is its demarcation as a sub-object as relative to the environment in which it exists. So, جیسے میں نے آپ کو ایک مثال پہلے بھی دی تھی شاید کہ اگر آپ ایک فارسٹ میں ہیں think of the primitive man primitive man in prehistoric times lived in the forests, lived in the jungles, where they were faced with lots of threats like wild animals. Or if they went hunting, they had to be very quick in spotting a deer or another wild animal that they could eat. In both cases, ایک میں بھوک لگی ہے شکار کرنا ہے دوسری میں ڈر ہے جان بچانی ہے تو دونوں کیسز میں دونوں انسٹنس میں یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کوکلی ریئیکٹ کرے اور اس کوک ریئیکشن کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک براڈ آؤٹ لائن سے پتا چل جائے کہ جناب یہ اور انسان نہیں آیا اچانک میرے سامنے ٹھیک ہے نا یہ کوئی جانور ہے اور جیسے ہی وہ اس جانور کو ریکگناز کریں without paying attention to the minor details of that animal کہ یہ چیتا جو ہے یہ زیادہ شائنی کلر کا ہے یا یلو کلر کا ہے اور اس میں اسپاٹ جو ہیں وہ 102 ہیں یا 103 ہیں without worrying about that you know that it's a wild animal and that you need to run اور ہائڈ اور that it's a wild animal that you can hunt that information is the crucial bit of information اور جیونس جو ہیں وہ اس کیٹیگری کو فٹ کرتے ہیں ڈزنٹ میٹر کہ اس کا ٹیکسچر اس اسموتھ ہے یا شارپ ہے یا اس کا ایک جو پنجا ہے اس کا ایک ناخن ٹوٹا ہوا ہے that detail is unimportant تو the same way edges are more important than texture to define geons اب بیڈمین نے اپنے اس ہائپوتھس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور اس ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے کیا کیا کہ جناب مختلف شیپس دکھائیں جیسے کہ ہم اس سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہے ہیں ان مختلف شیپس میں دے کریٹڈ ٹو کنڈیشنس ایک کنڈیشن یہ کی کہ ایک آبجیکٹ کو ٹکڑے کر کے دکھایا لیکن اس کے جب ٹکڑے کیے تو انہوں نے ایک پورا کمپوننٹ نکال لیا ایک پورا سیگمنٹ نکال لیا ایک پورا جیون اس میں سے نکال لیا اور دوسری کنڈیشن میں کمپوننٹ جو ہیں ان کو تو رہنے دیا سارے کمپوننٹس کو رہنے دیا لیکن ان کا ایک ایک حصہ ہر کمپوننٹ کا ایک ایک چھوٹا سا حصہ نکال لیا سو ہاؤ پی انڈرسٹینڈ دیز ٹو کنڈیشن اس ایکسپیریمنٹ میں دے ہیڈ ٹو کنڈیشن ایک میں ایک پورا جیون نکال لیا ٹھیک ہے نا تو مثلاً فرض کریں کہ ایک شیپ ہے اس میں چار جیونس ہیں اور ان چار جیونس میں سے چار فیچرز میں سے انہوں نے ایک نکال لیا سو that is what calling component deletion ٹھیک ہے اس کا ایک کمپونیٹ جو ہے وہ ہم نے نکال لیا اور دوسری سچویشن میں انہوں انہوں نے نے کیا کیا دوسری سچویشن میں کمپونیٹ نکالنے کی بجائے ہر کمپونیٹ کا ایک ایک حصہ نکال لیا and they wanted to see how the subject will respond انہوں نے اس کی بیسس کیا تھی کیوں کیا یہ انہوں نے یہ آرگیو کیا Biederman and his colleagues that object recognition is mediated by component recognition کہ آبجیکٹ کی ریکگنیشن جو ہوتی ہے وہ کمپوننٹ کو ریکگنائز کرنے کے بعد ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی سو so, اس پرڈکشن کو ٹیسٹ کرنا تھا انہوں نے تو اب انہوں نے ایک میں کمپوننٹس کے سیگمنٹ ڈیلیٹ کیے دوسرے میں پورے کے پورے کمپوننٹ ڈیلیٹ کیے واٹ دے فاؤنڈ واز کہ جب sixty five to hundred millisecond کے لیے یعنی ایک سیکنڈ کے دسویں حصے سے بھی کم ایک تصویر ان کے سامنے فلش کی گئی تو سبجیکٹس وہ بیٹر ود کمپونیٹ ڈیلیشن یعنی اگر کسی فگر کا ایک کمپونیٹ نکال لیا گیا تو سبجیکٹس نے باقی کمپوننٹ کو تو ریکگناز کر لیا نا سیکنڈ کے دسویں حصے سے اور انہوں نے کہا کہ جناب فلاں شیپ جب 200 ہنڈریڈ ملی سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ کے پانچویں حصے تک انہیں ایکسپوجر دیا گیا تو یہ ڈفرنس ختم ہو گیا اور کیا ہوا کہ جب دونوں صورتوں میں کمپوننٹ اور سیگمنٹ کی کنڈیشن میں دے ایکولی گڈ نا لیٹ می ایکسپلین دس ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جب آپ نے ایک سیکنڈ کے دسویں حصے سے بھی کم کے لیے کوئی شیپ دکھائی اور اس کے سارے کمپوننٹس میں سے ایک ایک ٹکڑا نکال لیا تو سبجیکٹ اس کم ٹائم میں کسی بھی کمپوننٹ کو پوری طرح ریکگنائز نہیں کر سکا اور جب وہ کمپوننٹ کو ریکگنائز نہیں کر سکا تو ان کمپوننٹس کو جوڑ کے وہ آبجیکٹ نہیں بنا سکا ٹھیک ہے لیکن ایک کمپوننٹ اگر نکال دیا تو سبجیکٹ نے اس کے باقی تین چار کمپوننٹ تو ریکگنائز کر لیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جناب یہ فلاں آبجیکٹ اچھا لیکن جب زیادہ ٹائم دیا گیا تو because of gestalt because of other principle of organization of perception this difference disappeared subjects had enough time to fill in the gaps of each component and they could recognize both component deletion and segment deletion so that is the importance of this particular experiment اس کی مثال جو ہے وہ اس سلائڈ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ ٹاپ پہ دیکھیں کہ ایک ایلیفینٹ کی شیپ ہے اور اس ایلیفینٹ کی شیپ میں سے انہوں نے جو ایلیفینٹ کے بالکل ساتھ والی فگر ہے اس میں سے کچھ کمپوننٹس نکال لی اور ایک شیپ جو ہے رائٹ والی اس میں انہوں نے کمپوننٹس رہنے دیے لیکن کمپوننٹس کے ہر کمپوننٹ کا ایک ایک سیگمنٹ نکال لیا اسی طرح at the bottom they showing a grand piano اور اس گرینڈ پیانو کی کچھ فارمز میں تو انہوں نے سیگمنٹس نکالنے ہیں اور کچھ میں پورے کے پورے کمپوننٹس نکالے so these are they actually use for their experiment these are part images that constitute the whole image these are figures that have been distorted جن میں سے کچھ پارٹس ڈیلیٹ کیے گئے ہیں اور اس ڈیلیشن کے لیے جو ہے کہیں پہ کمپوننٹ ڈیلیٹ کیا گیا اور کہیں پہ ہر کمپوننٹ کا ایک سیگمنٹ ڈیلیٹ کیا گیا ہے and that was the basic condition جس میں کہ انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا نا let's summarize this before we go further ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جناب تین سٹیجز ہیں پہلے سیگمنٹ کیا جاتا ہے ایک آبجیکٹ کو انٹو سب آبجیکٹ دوسری اسٹیج میں سب آبجیکٹس کو کلاسیفائی کیا جاتا فلاں چیز پائپ ہے فلاں چیز سلینڈر ہے فلاں چیز سرکل ہے فلاں چیز کونیکل ہے ہے فلاں چیز pyramid like and and so so on basic categories ان میں اسے کلاسیفائی کیا جاتا اور تیسری اسٹیج میں ان جیونس کو سب آبجیکٹ کو اکٹھا کیا جاتا ٹھیک ہے تو اب یہ کہ جیسے آپ کے سامنے اگر ایک چیئر پڑی ہے تو آپ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ اس وقت اس کے جو ہے ڈفرینٹ پارٹس کو اکٹھا کر رہے ہیں آپ کا ذہن جو ہے اس میں جیونز کے ٹیمپلیٹس موجود ہیں جیونس کو ریکگنائز کرنے کی ابلٹی موجود ہے تو جب وہ اس چیئر کو دیکھتا ہے آپ کا آپ کی آنکھ کے ذریعے وہ چیئر کا امیج پہنچتا ہے تو وہ جو ڈفرینٹ اس کے کمپوننٹس ہیں ان کی جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا جو ٹیمپلیٹس کا کمبینیشن ہے اس کی انفارمیشن ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو کرسی ہے کرسی میں مثلا ہمیں جو اس کی چار ٹانگیں ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی آن نمبر تھری ہے ہماری سلائڈ کا اور جی آن نمبر تھری جو ہے ہماری سلائڈ کا وہ چیئر کی فور لیگز ہیں اور اسی طرح جو اس کی آرمز ہیں چیئر کی وی کین سی دیٹ از جیون نمبر فائیو جو کہ اس چیئر کی آرمز ہے اور چیئر کی بیک جو ہے we can see that is slightly modified version of geon number two I ask you to do this then I I ask you to look around and look at the objects look at the things in your environment and see which geons is it made up of تو آپ کے ماحول میں جتنے بھی آبجیکٹس ہیں ان کو ہم جیونز کہیں گے اور ان کے سب آبجیکٹس کو ہم جیونز کہیں گے اور جیونز کیا ہیں they are mental representation of reality اب یہ ایک ڈسٹنکشن ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے I want to stress that یہ نہیں ہے کہ جناب میز کی ٹانگ جیون ہے میز کی ٹانگ جیون نہیں ہے آپ کے ذہن میں جو میز کی ٹانگ کی یا کرسی کی ٹانگ کی ریپرزینٹیشن ہے جو اس کا امیج ہے اس کو ہم جی آن کہہ رہے ٹھیک ہے نا مثلاً مجھے یاد ہے سینٹرل ماڈل اسکول میں جب بچپن میں میں پڑھتا تھا تو ایک ٹیچر تھے انہوں نے کرسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو وہ مولا بخش کے طور پہ استعمال کرتے use to use it as a stick to beat up little children I hope teachers don't do that these days in government school لیکن that was a common practice تو وہ جی آن نہیں ہے اگر انہوں نے لکڑی کی ٹانگ توڑ لی اور ان کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا بن گیا ہے دیٹ از نوٹ اے جی آن ٹھیک ہے جی آن کیا ہے geon is the representation in my head of that type of object تو وہ اگر اسٹک ہے تو وہ وہی جی آن ہے جو ہمارے مائنڈ میں فلیش کرا اور اگر وہ لکڑی کی ٹانگ ہے تو پھر بھی وہی geon cylinder shape pipe shape ہمارے ذہن میں فلیش کرے گا لیکن جب جب لکڑی کی سوری چیئر کی کرسی کی آرم کو اس کے بازو کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا we'll have a different geon there اور اس جی آن میں مثلا اگر میں آپ کو یہ سلائی پھر سے دکھاؤں تو جو جی آن فائیو ہے جو بینٹ پائپ ہے کرو کی شیپ میں ہے وہ ہمیں یہاں ہمارے ذہن میں ہے right right? I want to stress again and again and again there are two distinct phenomena in cognitive psychology. First is the reality جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ماحول میں ہے جو کچھ بھی حقیقت ہے ہمارے ارد گرد دیٹ از ریالٹی ہم اس کو جیونز میں سپلٹ نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو کسی بھی چیز میں اسپلٹ نہیں کر رہے ہیں ہم اس ساری انفارمیشن کو من ون ایک سینسری اسٹور میں لا رہے ہیں آپ کو یاد ہے نا آئی کون it collect all the information in the raw form and then it transmits it to the brain اب ہمارے برین میں کچھ پروسیس ایسے ہو رہے ہیں جو کہ ریپرزینٹیشن کریٹ کر رہے ہیں اٹس آلموسٹ لائک جیسے کیمرا کی ایک تصویر ہوتی ہے نا تو وہ کیمرا کی ایک تصویر ہمارے ذہن میں پہنچ رہی ہے کھینچی ہوئی ایک تصویر اب اس تصویر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارا دماغ اور کہہ رہا ہے یار یہ تو مجھے کچھ انسان جیسی چیز لگ رہی یا یہ چیز جو ہے مجھے کرسی لگ رہی ہے یہ چیز جو ہے مجھے ایک جانور لگ رہا ہے اور وہ کیسے ڈسائڈ کرتا ہے how does the mind recognize so I think the key word here از ریپرزینٹیشن کہ ہم کس طرح اس ریالٹی کو اپنے مائنڈ کے آگے ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارا مائنڈ میں وہ امیج کیا بن رہا ہے تو ہمارے مائنڈ میں جو امیج بن رہا ہے that is made up of different geons ٹھیک ہے تو جیومیٹرک آئنس یا جیونس جو ہیں they are basic feature that are stored in mind in memory ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی چیز ہم پرسیو کرتے ہیں جب بھی کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہم ہمارا ذہن جو ہے کہتا ہو اس میں تو چار ٹانگے ہیں دو بازو ہیں ایک بیک ہے دس از پروبلی اچھے ٹھیک ہے I hope I made my point clear that there is a difference between reality and representation there is a difference between reality and our perception there is a difference between reality and آریک and we interact environment we make judgment about chairs مثلاً ایک مثال دیتا ہوں آپ کو وہ مثال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک کرسی جیسے میں نے کہا ہے تو آپ نے اس کی چار پلیکس دیکھی یہ جی آن جو ہے نمبر تھری ایکٹیویٹ ہو گیا اس سلائڈ میں جیسے آپ کے سامنے ہے اس وقت جیون نمبر تھری ایکٹیویٹ ہو گیا اس نے لیگز ریکگناز کر لی جیون ٹو ایکٹیویٹ ہو گیا اس نے سیٹ اور اس کی بیک ریکگناز کر لی and then what happens is you actually notice that it has wheels so wheels کو جیون تھری کی ایک ورژن نے ریکگناز کیا and you realize that it is a wheelchair جب آپ نے دور سے دیکھا تھا تو آپ کو وہ ویل چیئر نظر نہیں آ رہی تھی پوری اس کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا جس کے بیسس پہ آپ نے ڈیسائڈ کیا کہ یہ شاید کرسی ہے لیکن when it came closer you saw it move as well and you saw the wheels you made a judgment کہ نہیں یہ عام کرسی نہیں ہے ایک wheelchair what is important ہے is the act of judgment میں اس کی یوں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں جو کہ عام طور پہ دی جاتی ہے سائیکولوجی میں اور وہ ہے شراب کی مثال شراب کیا ہوتا آپ صحرا میں چلے جا رہے ہیں پیاس کی شدت سے آپ بے حال ہو رہے ہیں اور سامنے اچانک آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب واہ ایک چشمہ ہے اور چشمے میں پانی ہے اور اب بھاگے بھاگے اس کی طرف لپکتے ہیں جب جہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی چشمہ نہیں دیٹ از بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ سورج کی شوائیں جب صحرا کی ریت سے ٹکراتی ہیں تو ایک ریفلیکشن پیدا ہوتی ہے اور وہ اس ریفلیکشن کو دیکھ کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ پانی لیکن ہم پانی کیوں دیکھتے ہیں ہم کچھ اور کیوں نہیں دیکھتے وہ اس لیے کہ ہماری اس وقت خواہش ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پیاس لگی ہوتی تو ہمارا ذہن جو ہے وہ ہمیں دھوکا نہیں دیتا ہے but it expects and it wants water there and it makes a judgment that shiny thing that I can see in desert is probably water so think about it ہم جو دیکھ بھی رہے ہیں جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایکچولی ایک ججمنٹ پہ بیس ہوتا ہے ایک ڈسیزن پہ بیس ہوتا ہے باوجود اس ساری انفارمیشن کے جو جیون سے اور ہمارے مائنڈ میں جو مختلف پیٹرن ریکگنیشن کے میکنیزمز ہیں ان سے آ رہی ہوتی ہے اس ساری انفارمیشن کے باوجود جو ہماری ججمنٹ ہے وہ اوور کر جاتی ہے بعض اوقات کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو کچھ سمجھا ہو لیکن اصل میں کچھ اور ہو اور ایسا آپ کو تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا مجھے یقین ہے میرے ساتھ ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ہم موٹر وے پہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ سامنے لگتا ہے کہ جناب سڑک پہ پانی ہے اور اگر پہلے بارش ہوئی ہو تو اس بات کی توقع زیادہ ہوتی ہے کہ جی آگے پانی ہوگا لیکن جب ہم پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بحث صرف ریفلیکشن تھی جو اس روڈ کے سرفیس سے سن لائٹ کے ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی سو آئی لیو یو وتھ سم کوئی think you should ask yourself look around you look at different objects and see can split them into geons کیا یہ جو پانچ جیس ہم نے آپ کو سلائڈ میں دکھائے ہیں which you will also get as part of you hand out please try and analyze objects around you people around you shapes around you and split them انیس and see whether your mind put them together آسکوریلف دشن and as I said I would like to leave you at that note please think about what you have learned today and try to apply it in your daily life. Thank you.